یحییٰ بن حسان نے کہا ہمیں معاویہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے زید نے خبر دی کہ انہوں انہوں نے نے ابو سلام سے سنا کہا مجھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا تھا جس طرح ابو توبہ کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بہتر